صورت البقرہ آیت اٹھاون وَإِذْ قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا وَقُولُوا حِتَّ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ مفروحہ شہر میں توازو سے اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ترجمہ اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ پھر اس میں جہاں سے چاہو بے تکلفی سے کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما تو ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے ای تحت عنا خطایانہ